السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہت ہی بہادر چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جانتے ہیں آپ کہ کون کون سے کام مکمل کر لینے ہوتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک کہانی اور جنگل میں کون ہوتا ہے بھلا جی جانور ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی جانوروں کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں اور پھر اہ کہانی سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے ہم جیت گئے اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عبد الرشید فاروقی نے خرگو نے گردن اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے فرخو کی طرف دیکھا اور پھر سر کو اگلی ٹانگوں میں دے کر آرام سے بیٹھ گیا فرخو نے محسوس کیا اس کا موڈ اچھا نہیں ہے اس نے اپنا منہ خرگو کے جسم پر رگڑا اور آہستہ سے بولا خرگو بھائی کیا بات ہے ایسے کیوں بیٹھے ہو خرگو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ بدستور ٹانگوں میں سر دیے بیٹھا رہا فرخو کو تھوڑی فکر ہوئی اس نے بے چینی سے پوچھا تھوڑی اونچی آواز میں خرگو بھائی کیا بات ہے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے طبیعت خراب لگتی ہے تمہاری اب خرگو نے سر اوپر اٹھایا میں بالکل ٹھیک ہوں ٹھیک ہو تو پھر ایسے کیوں بیٹھے ہو فرخو نے بے چینی سے کہا تم اپنی نانی کے ہاں سے کب لوٹے ہو خرگو نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے آیا ہوں خیر تو ہے اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے خرگو کی بات سن کر فرخو نے ایک ہلکا سا پنجہ اس کی کمر پر مارا اور اونچی آواز سے بولا کیا بات ہے اور ہاں میں نے آتے ہوئے جنگل میں مختلف جگہوں پر جلے ہوئے درخت اور جھاڑیاں وغیرہ دیکھی ہیں کیا ہوا تھا میرے بعد تم تھکے ہوئے ہو ذرا دم لے لو پھر بتاؤں گا تم بات بتاؤ فرخو کو غصہ آ گیا خرگو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک طرف سے شور کی آواز ان کے کانوں میں آئی دونوں نے گردنیں گھما کر دیکھا بہت سے جانور روتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے سب سے آگے کالو ریچھ تھا اور اس کے ساتھ دھارو چیتا فرخو نے حیرت بھری نظروں سے خرگو کو دیکھا اور بولا معلوم ہوتا ہے ہمارے جنگل میں کچھ خاص بات ہوئی ہے تمام جانور ان کے پاس آ کھڑے ہوئے فرخو حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا خرگو بھائی فرخو بھائی واپس آ گئے ہیں اب تم دونوں کو کچھ کرنا چاہیے کالو ریچھ نے جلدی سے کہا خرگو بھائی اگر شیر بادشاہ جلد نہ ملے تو یہاں نہ جانے کیا ہو جائے ننی بندریا نے کہا تمام جانور بے چین اور چہروں پر فکر مندی کے آثار لیے تھے فرخوش سمجھ نہ پایا کہ مسئلہ کیا ہے اس نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا ساتھیوں مجھے بتاؤ یہاں ہوا کیا ہے جنگل میں بہت سے درخت کیسے جل گئے اور شیر بادشاہ کہاں چلے گئے ہیں خرگو نے ایک نظر جانوروں پر ڈالی پھر کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جنگل میں باہر سے بہت سے شکاری گھس آئے ہیں انہوں نے درختوں کو جلانا اور پرندوں کو مارنا شروع کر دیا ہے اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے شیر بادشاہ نے ایک دن تمام جانوروں کا اجلاس طلب کیا سب جمع ہو گئے لیکن خرگو خاموش ہو گیا لیکن کیا فرخو نے بے چینی سے پوچھا اس دن شیر بادشاہ پنڈال میں نہ آئے تو سبھی حیران ہوئے بھائی حقیقت یہ ہے ہم اپنے شیر بادشاہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے ہمارا خیال ہے یہ کارنامہ ان انسانوں کا ہی ہے خرگو نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر تمہیں چاہیے تھا مل کر ان پر حملہ کر دیتے اتفاق میں برکت ہوتی ہے وہ تمہارے سامنے ڈھیر ہو جاتے فرخو نے جوش سے کہا تو خرگو مسکرانے لگا ہم نے ایسا ہی کیا تھا لیکن ہمیں کامیابی نہ ملی اس حملے میں ہمارے بہت سے ساتھی ہلاک ہو گئے کئی شیر اور ہاتھی ان کے ہتھیاروں سے مارے گئے میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے تمام دوستوں نے اسے سراہا ہے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے کیونکہ اس منصوبے میں تمہارا بڑا کردار ہے اب تم آ گئے ہو تو مل کر اس پر عمل کریں گے مجھے یقین ہے ہم دشمنوں کو بھگا دیں گے خرگو نے کہا پھر وہ فرقوں کو منصوبہ بتانے لگا ڈیوڈ جانوروں کو ہلاک کرنا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے ہم نے یہاں بے شمار جانوروں کا شکار کیا ہے اب واپس چلنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو جانور ایک بار پھر حملہ کر دیں رائٹ کے لہجے میں تشویش پا کر ڈیوڈ زور سے ہنسا اور بولا <laughs> رائٹ تم بہت بزدل ہو مجھے حیرت اس بات پر ہے تم شکاری کیسے بن گئے جتنی محبت تمہیں جانوروں اور پرندوں سے ہے اتنی تو انسانوں سے بھی نہیں رائٹ نے برا سا منہ بنایا اور قریب بیٹھے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اسے سمجھاؤ یہ میرے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتا ساحل سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر دس افراد باتوں میں مصروف تھے سب رائٹ کی بات سن کر ہنسنے لگے ایک بولا ہے میرا خیال ہے ڈیوڈ غلط نہیں ہے ہم شکاری ہیں کچھ جانور پکڑ کر اپنے ملک لے جانا چاہتے ہیں جانوروں کا اپنے دفاع کا پورا حق ہے اس حق کو پورا کرنے میں اگر اپنی جانوں سے جاتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس نے ہنستے ہوئے کہا ہم نے بلا وجہ کچھ درخت جلا دیے ہیں کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا رائٹ نے غصے سے کہا ڈیوڈ بڑے زور سے ہنسا اس نے پھونک مار کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق پر سے مٹی صاف کی اور بولا <laughs> شاید یہ حرکت مناسب نہیں تھی شام ہونے کو تھی ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا ان لوگوں کے دائیں طرف جھاڑیاں موجود تھیں بائیں طرف لمبے لمبے درخت اپنی شاخیں جھکائے خاموش کھڑے تھے ان کے پیچھے سمندر کا پانی لہنے لے رہا تھا دو موٹر کشتیاں کچھ فاصلے پر موجود تھیں سامنے جنگل کا وہ حصہ تھا جہاں سے جانوروں نے ان پر حملہ کیا تھا ڈیوڈ کو ٹھنڈی ہوا میں بڑا مزہ آنے لگا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہاں لطف تو بے حد آ رہا ہے لیکن ممکن ہے جانور اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے دوبارہ آ جائیں اگر وہ دوبارہ یہاں آئے تو زندہ واپس نہیں جائیں گے ہماری یہ بندوقیں انہیں چاٹ جائیں گی ڈیوڈ نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ یکا یک وہ سب چونک اٹھے دائیں طرف موجود جھاڑیوں میں سے پندرہ بیس کے قریب خرگوش نکل کر ان کے سامنے آ گئے اور پھر انہوں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا ڈیوڈ رائٹ اور ان کے ساتھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے رائٹ بولا ارے یہ یہاں کر اچھل کود کیوں کرنے لگے اس کے لہجے میں حیرت تھی اس لیے کہ انہوں نے جان لیا ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمیں خوش کرنے آئے ہیں اب ڈیوڈ کے ایک کالے رنگ کے ساتھی نے ہنستے ہوئے کہا میرا خیال ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے ڈیوڈ ہی مسکرایا کچھ بھی ہو ان کا جھومنا بہت اچھا لگ رہا ہے اس سفید خرگوش کو دیکھو کیا عمدہ جھوم رہا ہے تمام خرگوش خوش تھے اور یوں جھوم رہے تھے جیسے کسی شادی پر خاص طور پر بلوائے گئے ہوں ڈیوڈ اور اس کے سب ساتھی بڑی دلچسپی سے خرگوشوں کو دیکھ رہے تھے اور کہہ لگا رہے تھے اچانک ڈیوڈ نے بائیں طرف دیکھا تو چیخ اٹھا بھاگو یہ خرگوش ڈرامہ کر رہے ہیں جانوروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہم پر حملہ کرنے آ رہی ہے سب نے گھبرا کر اس کی نظروں کا تعاقب کیا بہت سے جانور ان کی طرف بڑھ رہے تھے یہ دیکھ کر وہ لوگ واپس پانی میں کھڑی کشتیوں کی طرف بھاگ اٹھے دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر کھلے سمندر میں موجود اپنے چھوٹے سے بحری جہاز پر جا سوار ہوئے بھاگتے ہوئے وہ اپنے ہتھیار جنگل میں ہی چھوڑ آئے تھے جہاز پر سوار ہو کر انہوں نے دیکھا سارے جانور ساحل پر کھڑے چیخ رہے تھے وہ سب بے حد غصے میں تھے سب سے آگے خرگوشوں کی وہ جماعت تھی جو ان کے سامنے آ کر اچھل کود کرنے لگی تھی ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کی حالت بہت پتلی تھی رائٹ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی جانور دشمن بھگانے میں کامیاب ہو گئے تھے سب لوگ خرگو کی عقلمندی کی تعریف کر رہے تھے کیونکہ یہ شاندار ترکیب اسی کی تھی وہ فرخو سے بھی خوش تھے کہ اس نے خرگوشوں کی پارٹی کی قیادت کی تھی اور خوب اچھل کود سے دشمن کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا تھا ہم جیت گئے خرگو اور فرخو نے خوشی سے نعرہ لگایا اور وہ سب جنگل کو لوٹ گئے اشر نے خرگو اور فرخو کی کہانی ختم کی اور کتاب بند کر کے سوچنے لگا اگر امت مسلمہ انہی بے زبانوں کی طرح متحد ہو کر اپنا دفاع کرے تو دشمن کی سازشوں کا توڑ کیا جا سکتا ہے اور اسے ہرایا بھی جا سکتا ہے اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی جنگل کی یہ کہانی اور جنگل میں تو جانور ہنسی خوشی پھر سے رہنے لگے اور وہ جن کا شیر بادشاہ تھا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا یہ ہمیں نہیں پتہ چل سکا کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ